بھی ہوگا کہ ہم کے ساتھ مسا کے سہی نام لے گا کے ساتھ زیادہ کا نام لے گا برہمت کی ساری دنیا اور دن کا سات مت کا نام لے کر سارے رسول اللہ کے کو برا کرنا یہ حقیقت میں کام متوزار سے دکھوں اور زیادہ ادھر کا جا رہے کام مدد زیادہ سے کمالا ان کی سرمتیں ان کی رکاوٹیں ان کی بلندیاں ان کے ناج ان کا ان کے شرائط اور ان کے مسائل پر بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کے چھپے اور ان پر قرآن اپنے اپنے انداز میں گفتگو بھی کر رہا مشکل کرائے ارے خاص بڑا اللہ میں کوشش کروں گا کہ اللہ کی توسیع سے اور میں ہیں اسی طرح علاج کے پریواہن سے میں کچھ ضرور باتیں رسول اللہ کے اس جگہ گوشا کے لیے اور پیغمبر کے اس کی اس لفظ گرت کے لیے بطور میں جانا عیدت والی بنوں اور بطور ایک نیاز مند اپنی ماں کے حضور اور اپنے مرکز عقیدت کے حضور کچھ عقیدت کے پھول ان کی بازار میں پیش کروں میں کوشش کروں گا کہ حضرت صحیح کا پاک میں تو سے رنگ اللہ تعالیٰ سے سزائے بناتے کے کی زندگی کے حالات اور آپ کی اولاد اور آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی تک آپ کی نارمل آپ کی زندہ ادارے عبادت گزاری آپ کا دور آپ کا اطلاع آپ کی بھاوت آپ کی روز آپ کی خدا کرتی اور آپ کی نیند کے لیے خدمت اور آپ کا نبی گھر میں آنا کے مشام جان کو محال مجھے امید ہے کہ اس کے ٹائٹل بعد جو رمضان کا نیچ کیا جائے آپ بھی اسی انوان کو سننے کے شاید ہوں آپ بھی یہ چاہتے ہوں کہ میں کسی پروان پر اپنے خیالات کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہے ورنہ ہمارے یہاں کی صورت حال ہوتی ہے کہ نہیں آدمی چاہتا ہے کہ ماں ہاتھ والی زندگی ہو ٹھیک ہے وہ بھی آپ کا دن ہے ان شاء اللہ کی طرف بھی بات ہوگی میں آپ کو پورا جانتا ہوں کچھ سے پہلے کچھ باتیں حضرت سیدہ پر ہونی چاہیے میرے ٹھیک ہے میرے پاس ہر ایک سنجھاشن کے بارا جل رہا آ رہا چار مارا مت وہ ہو سکی ہے یہ ہوا کہ ہر کام کے بارہ جل رہا آ رہا ہے آپ کی لڑائی آپ کا نبی کے گھر میں آنا آپ کا کی خدمت کرنا سے اس کو محبت کا ہونا اس کے بارے میں اور اس کے ساتھ حضور رکھنا کی کیا ایک ہر رضی اللہ تعالیٰ سے حرم پر یہ بات بھی انتہائی قابل ہے کہ آپ کی بہنیں کتنی ہیں ان کی اولاد کتنی ہے ان کے کون سے تھے اور ترنگا کے نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا تو وہ اللہ کا قلم کی کل بیٹیاں اور صرف ان کی اولاد اس کا ذکر بھی ان شاء اللہ کسی پرواز اور اس کے علاوہ میں ان شاء اللہ کا رنگ کروں گا کہ وقت ہوا اور پھر حضرت علی کے گھر کتنا وقت ہوا حضرت علی سے ان کا جب نکاح ہوا تو وہ روم کا ملا میٹا پھر چلا ہوا کسی ہوٹل میں ہوا یا کسی بچے میں ہوا وہ نکاح جب ہوا تو اس کے لیے کے میں جاتی ہوئی تھی اس کا بھی ذکر کروں گا اور ان شاء اللہ اس کا بھی ذکر کروں گا سات مت کو زیادہ وفات پر سات کے کیا جذبات تھے وہ کیسے ہوئی تھی وہ کیسے اخبار ہوئی تھی ان کا دکھ کیا تھا ان کی پریشانی کیا تھی اور سات کو زیادہ بیمار ہوئی تمہارا کرنے کون آیا تھا دوائی دینے کون آیا تھا اور جب جنازہ کیا جنازہ آیا رات ہو گئی جنازہ کیا کرنے والا کون تھا ہوٹل دینے والا کون تھا آدمی کیا ہے اور فاطمہ کر ہے آپ کوئی انسان اپنے دشمن کو نہیں ہے ان باتوں پر گفتگو ہونی چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ ان باتوں پر میں آپ کا ہاتھ کروں کی توجہ جو ہے کی آئی اس آیت میں اللہ نے پردے کا حق دیا ہوتا ہو اور اس بات کا غور ہے کہ لال جو ہندی ہو کل بھی اگوانی کا ایسے حکومت کو کہتے اپنی بیویوں سے کہتے وقت کا اور اپنی بیٹیوں سے کہتے وقت ون سا وہاں کئی آدمی کہہ سکتے تھے کہ برات اللہ کے کو کہ اپنی بیٹیوں سے کہہ دو پوری امت کی موت سے وہ بھی وزیر لے لیا ہے اللہ نے اس کا جواب دے کر کہا ون سا میڈیا اور لوگوں کی عورتوں سے کہہ دو یعنی کی عورتوں کا ذکر کر کیا اور پھر کی بیٹیوں کا ذکر دنیا کو پتا چلے کہ آپ ہفتے آپ لوگوں کی ہفتے ہیں اور برات مومنی اور پیمنٹ کی ریتیاں نبی کی ادا ریتیاں ہیں تو پیدا احساس کو جو اللہ نے خطاب کیا کہ اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹیوں سے کہو اور پوری امت کی عورتوں سے کہو کیا کہو کہ کہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلا کرے پردہ کر لیا کرے چاچروں کو نیچا کر لیا کرے چاچرے اپنے چہرے پہ ڈال دیا کرے یعنی پردے کی آیت نے بتایا کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں نبی کی بیٹیاں ایک سے ہے نمبر کی بیٹی ایک ہوتی تو دل کا حق ہوتا برات کا حق جمع جمع کم از کم تین پر ہوتا ہے تو قرآن کی آیت نے کہا کہ لیکن ایک نہیں اب نبی سے پوچھتے تھے کہ پیغمبر تو بتا بیٹیاں کتنی ہے تو پیغمبر نے بتایا میری چار بیٹیاں ہیں جن میں پہلی بیٹی رکیا ہے تیسری ہے چوتھی فاطمہ رسارا ہے جنت کا حصہ میں نے ربی ابنی سے کیا اور روکیہ کا حصہ سے کیا رکایا کا بھی گو سے کیا اور اس کے بعد فاطمہ کا نکاح علی مستقبل سے کیا جس طرح فاطمہ بیٹی اسی طرح جنت بیٹی جس طرح فاطمہ بیٹی اسی طرح روپیہ بیٹی جس طرح فاطمہ بیٹی اس طرح کلثوم بیٹی فاطمہ بھی نبی کا ذکر ہے رکیہ بھی نبی کا ذکر ہے کلثوم بھی نبی کا ذکر ہے جانب بھی نبی کا ذکر ہے جو فاطمہ کو بات ہے وہ بھی چہر جو جب کو بات ہے وہ بھی چہن دھنوا کی ہے میری وفات کے بعد اوباما کے شادی کرنا جن طرح میں نے تمہاری خدمت کی ہے اسی طرح میری بھی تمہاری خدمت ہے جہاں کے حضرت اوباما سے حضرت کی شادی تھی اور اس شادی میں حضرت یا بن علی پیدا ہوئے یا بن علی حضرت علی کے لڑکے یا حضرت اوباما کے بدن سے پیدا ہوئے اگر کے کمپتر کی ایک تو یا کام تھا یہ بات یہاں جین تین امام خا یہ ہوا اور پھر ایک اور بات کہ زینب کی بیٹی جب حضرت علی گڑھ ہوا تو زینب حضرت علی کی کیا زینب حضرت علی تو تو بولو صحیح گول جس کی بیٹی سے نکاح ہوا کیا لگتی ہے کافی خود کا بات کروں گھر میں جینا بچے علی بھی کیا رہی اور بڑے فاطمہ بچے علی بھی کیا لگتی ہے اور خاص ماں کے درجے میں ہوتی ہے خاص کس کے درجے میں ہوتی ہے ماں کے درجے ریٹ دلی بدھی ہے لیکن دلی کی ماں خاص ہے دلی کی ماں خاص ہے جو شوہر کی ماں ہے اور ماں تو تم علی کی دلی کو یاد رکھتے ہو علی کی ماں کو بلا دو علی کی ماں کو یاد رکھو سات ماں ساپ ماں سات سات کیا ہے ماں ماں اور پھر یہ بھی دیکھو کہ حضور ہے ہمارا کام خرے اللہ کو پوری دنیا کی عورتوں اب تبدیلیت ہے فاطمہ اور علیہ السلام نے بینک کے بارے میں فرمایا ہے ان فرمایا ایک ایسک خیر اور ایک ایسک کا ان دونوں کے مرنے کا عبدل کمانا کیا ہے خیر کمانا کیا ہے ابدل کمانا افضل لازمی ہے اور سوال متاثر ان سے افضل عبد افضلیت کے ساتھی یعنی بات نہ پوری دنیا کی عورتوں نے ذاتی طور جاتی بہت زیادہ اور حضرت گھر سے کہا کو وہاں تھا خیر کمانا بڑھائی بہتر ہونا اور بہتر ہونا دوسرے کے مقابلے ہوگا جب سے ہونا مقابلے میں ہوگا اور بہتر ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی بہتری صرف اپنے تک معلوم نہ رہے آگے تک کیا بہتری آگے تک ہو بہتری کہاں تک آگے آگے تک اگر آتما میں ضرورت ہے ذاتی ضرورت ہے لازمی ہے اور اگر پیرس میں خیریت ہے بھلائی ہے اور وہ آتی ہے آگے بڑھ سکتی ہے تم نے نہیں دیکھا کیسے بڑی ہے کہ زینب کی لڑکی امام اماما کی شکل میں زینب کی بھلائی علی کے گھر تک پہنچی زینب کی بھلائی اماما کی شکل میں علی کے گھر تک پہنچی اور زینب کے بڑے رستے کا نام بھی علی زینب کے بڑے رستے کا نام بھی سمجھ میں آپ کو زینب کے بڑے لڑکے یہ ہم حضور کے کیا تھے یہ ہم حضور کے اب حضور کے سب سے بڑے راستے یہی ہیں یہ حضرت حسن سے بھی بڑے حسین سے بھی لڑے مسلم سے بھی بڑے یہ سارے خاندان نبوت میں پیغمبر کے سب سے بڑے مواقع کا نام علی بن ابلا ہے اور علی بن ابلا جو پیغمبر کا سب سے بڑا نواسا ہے وہ سہمت کے وطن سے ہے اس کی طرف سے پڑھائی پوری امت تک پہنچی کہ خانہ کعبہ میں جب حضور علیہ السلام بت گرانے کے لیے آئے تو حضور علیہ السلام کے کندھے پر جو علی سوار ہوا اور جس نے بت گرائے وہ یہ علی بن ابلا حضرت سہمت کا بیٹا Ah, ah, ah, ah, ah, ah. بات اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ سرکار نے پاس لیا جس کو مولانا خاص کے ساتھ میں بڑی وضاحت سے رہی کیا کہ خانہ صاحب کے سے کھلانے والا بھی سات سال کی عمر میں مکہ مکرمہ سے سب مدینہ مکہ سے سب عمر کی سواری کے ہو کر بطور نزیز سے مدینہ سے مکہ اور کی بڑھائی تھی جنت کی جو قریب تھی وہ علی کے راستے سے پوری امت تک پہنچی کہ علی نے کے تین سر پار کو کیا ہے اس علی ملاق نے امت کو بتا دیا کہ ماں کی طرف جو جب جو جب جو جب جو عزت میرے پاس پہنچی ہے وہ پتوں کو گرا کر میں نے پوری امت تک پہنچا نبی کی کتنی بھی برنگا نبی کی کتنی بھی نبی کی کی ماسیاں کتنی بیٹیوں کے بیٹے کتنے ہیں اور بیٹیوں کی بیٹیاں کتنی ہیں یاد رکھو گے یاد رکھو اچھا گے کنڈری بیٹیاں کتنی بیٹیاں پہلی پہلی بیٹی بیٹی زینب زینب کا نکاح حضرت آپ کتنے ربی کو نہیں کنویں ہوا تو شہر کا جب ان کا قاتل بڑا کرنے لگی ضروری سے ہوا تو اس قاتل کے گھر میں دو بچے گیا ایک بچے کا نام علی رکھا ایک بچہ نام رکھنے کے درد کرو ایک بچی کا آزادی جس کا نام امامہ رکھا گیا یہ ایک ماں ہے کہ جن کو میں جب حضور مارے زمین میں تقسیم کرنے لگے تو حضور کی گود میں ایک بچی آ کر بیٹھ گئی بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے حضور احسان نے اس بچی کے گلے میں ایک ہاتھ ڈالا وہ وہی بچی امامہ ہے جو تقریب فکر کے بڑی تھی جو نبی فکر کے بڑی تو پیغمبر کے نوازے کتنے ہوئے دو دو مواقع اور ایک حضور احسان کے بیٹے حضور احسان کی بیٹی حضرت رسیہ کا بتا مانے نہیں ہوا تو مانے کے گھر میں رکل کے بغیر سے ایک لڑکا پیدا ہوا اس لڑکے کا نام عبداللہ کیا رکھا گیا یہ عبداللہ یہ عبداللہ حد اللہ کا کام کرتا تھا ہمارے دیش معنی رہا اس عبداللہ کا نیٹ کس کے پاس ہوا اس کے بارے میں دو رہتے ہیں ایک لاکھ اکیٹ کھل آٹھ سال کی عمر میں ایک مورٹ کا چوٹ آنکھ میں رکھنے کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو کر فوٹ ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے دوسری روایت ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوا ہوا ہوا یہ یہ یہ بچہ بچہ بچہ جوان جوان اور اور جب شادی شادی ہوئی اس کے بعد ضرور توجہ کیجیے کا دور تیسرا ہے رسول اللہ کا تیسرا بیٹا ہے دور تیسرا ہے اور اس کا نام عبداللہ ہے اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوا یہ بھی آپ کے سامنے والے کرنا چاہتا ہوں کہ امداد نا چلے گی اور اس اندیدوار کا کہنا اس عبداللہ کا نکاح ہوا تو محمد گانے سلنڈر کے اور بھی نیچے راجر ہے یہ سوچی نیچے رائے ہے تو لڑکی رہے گا سرنڈر کے روایت رہے گا کے روایتے کتنے سے کنروں ہو کنروں ہو اور ایک اور مجھے سام کی لڑکی ہندوستان سے کوئی لکھا کا راج ہوا دواس کرا کا نکاح حضرت عثمان حرط سے ہوا اور ان کے وطن سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا حضرت فاطمہ کی سات کا نکاح حضرت علی عمر فیملی سے ہوا نکاح کیسے ہوا ہم اس کی طرف آتے ہیں لانے والا کون تھا میں اس کی طرف آتا ہوں بیان بتانے والا کون تھا آئیے فاطمہ کی پہ وہ خاتون ہے کہ جس کی پیدائش رسول اللہ کی لے سے ایک سال پہلے ہوئی سات علماء نے کہا کہ پانچ سال پہلے ہوئی حضور نے ارام نبوت نہیں فرمایا تھا کہ حضرت فاطمہ کی پہاڑی وہ خاتون ہے کہ جس کی پیدائش رسول اللہ کی سیلے سے ایک سال پہلے ہوئی بات علماء نے کہا کہ پانچ سال پہلے ہوئی حضور نے جانے میں نہیں بنایا تھا کہ حضرت ساتما سلطرات کی پیدائش ہوتی ہے اور حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد تھوڑا کے بعد حضرت گھوڑا جہاں کبھی تم تمہارا اپنی اپنی کے پہلو میں رہنے لگی کچھ تعلیم اپنی امر کے پاس حاصل کی اور تھوڑا گزرا کہ چار پانچ چھ سال کا گزرا چھ سال کر کے بعد امر کبھی تم تمہارا بیمار ہو گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئی مجھے بتاؤ کہ ہمارا جس بچی کی موت ہے اس کا دنیا میں رہ کیا جاتا ہے سات تم جاتا نے پہلا دکھ یہ اٹھایا کہ اپنی ماں کو دے اپنی ماں کو دیکھا کہ ہمارا دنیا سے رخصت ہو گئی اور دوسرا دکھ یہ اٹھایا کہ رسول اللہ انہوں نے ضرور مت تھے آپ آپ کو کو دیکھا کہ نے کر کر کے نظر نظر بند بند دیا ہو گیا اما دنیا سے چلی گئی دعوت کتاب ہوتی ہے سو کے ساتھ مل کر روزانہ جنت المارا کے میں جا کر اللہ لوگ کی روز رو کرتی کہتی اما سم دنیا سے چلی گئی میرا تیرا باپ گرفتار ہو گیا اور تو دنیا سے چلی گئی کس کی ماں کس بچی کی ماں چلی جائے اس کے لیے دنیا میں اندھیرا ہوتا ہے بہت نے دنیا میں دکھ اٹھائے پریشانیاں اٹھائی لیکن پاسما نے اپنے باپ کی محبت کو نہیں چھوڑا سات آٹھ سال کیوں سات آٹھ سال کچھ اللہ ہاں۔ دیکھا کے بعد گرفتار ہے اور وہ سڑک ہو گئی سب کے بعد میرے بھائی یہ دکھ تھا یہ کی پریشانی تھی یہ کی مشکلات تھی یہ بچپن کا در تھا جو کا مارا کو سنبھالنا پڑا ہے اور پھر یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ علیہ کام ہم اکثارہ میں نماز پڑھ رہے ہیں لوگ سجدے میں ہے کہ دشمنوں نے رسول اللہ کے کے رکھا سے ایک لاکہ ڈال دی ہے ایک بہت لا کر ڈال دیا ہے گندگی ڈال دی ہے ساتھوں ابھی بچی ہے گادی ہوئی برتی آئی اور رو رو کر سرندر کے سرانے کھڑی ہو کر ایک بھی دیا اور ہٹا کر کہا جانبوں تمہیں گرم نہیں آتی میرے باپ نے تو کبھی تمہیں تکلیف نہیں اللہ میرے ساتھ نے تو کبھی تمہیں برا نہیں کہا تم میرے باپ کو دکھ دلاتے ہو رسول اللہ گلیوں میں جاتے راستے میں کانٹے دکھائے جاتے جلندر پر مارے میں نکلتے لوگ آوازیں کرتے فاطمہ کبھی دیکھ کر رو پڑتی جب ان میں کبھی تم کو افروز ہو گئی کچھ چکے کے بعد فاطمہ اصل آئی میں روتی رہتی اور کبھی تمندر کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتی اور آ کر کہتی ابا جان کیا بات ہے لوگ آپ پر آوازیں کیوں کرتے ہیں لوگ آپ کے راستے میں کانٹے کیوں جاتے ہیں آپ نے تو کسی کو دکھ نہیں کیا آپ نے تو کسی کو برا نہیں کہا آپ کا چمکتا ہے آپ کا کلاس تو سب سے آ ہے ابو جان بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے کہ لوگ تمہیں دعا کرتے ہیں لوگ آوازیں کرتے ہیں رسول اللہ فرماتے کہ ایسی گھبرانے کی ضرورت نہیں تیرا پروردگار تیرے باپ کو کبھی خراب نہیں کرے گا تیرا پروردگار تیرے باپ کو کبھی تباہ نہیں چھوڑے مسلمانوں فاطمہ مت ان کا اللہ بچپن سے دکھ اٹھائے بڑی بہن زینب کی شادی ہو گئی رقیہ کی شادی عثمان ندری سے ہو گئی ان میں سے اور فاطمہ تیرہ سال مکہ کرنا میں تنہا نبی کے گھر میں تھی جب ابھی تک کو فوٹ ہو گئی مجھے تم بتاؤ کئی سال گزر گئے ان کئی سالوں میں گھر میں تربیت کرنے والا کون تھا رہنے والا کون تھا سودا دن سے جمع تھی سودا دن سے جمع اگر یہ آئسہ رضی اللہ تعالیٰ تھا جو عمر میں حضرت فاطمہ سے چند کام چھوٹی تھی لیکن ماں تھی پیرمبر کے گھر میں نو سال کی میں آئی کی بھی آئی اور مدینہ میں مکہ سے ہجرت کر کے سارے پیرمبر اور صحابی چلے گئے چھ مہینے کے بعد رسول اللہ نے فاطمہ کو ڈالا ان میں تکوم اور پورے خاندان حکومت کو مکہ سے مدینہ بنا لیا مکہ سے مدینہ کیسے چلے یہ بھی ایک دکھ کی داستان ہے یہ بھی ایک الگ داستان ہے کہ رسول اللہ کی یہ دونوں بیٹیاں دو سواریوں کو پر سوال ہوتی ہے اور لانے والا کون ہے ابو سے جو غلام تھا لانے والا کون تھا آج کبند تھا وہ لانے والا تھا سکمبر میں پیسے لے کر کے جاتا جو کون پیسے کے سے کرم لیے تھے اس کا کر دی چیلا کی کتابوں میں بھی ہے سنیا کی کتابوں میں بھی ہے جو سکمبر نے ہر کو اور عمر انسوم کو اور پورے خاندان کو مچا چلانے کے لیے جو سواریاں خریدی ان سواریوں کا پیسہ کسی کے میں پورے راستہ ایک تو یہ ہے کہ فاطمہ علی اور فاطمہ علی کے گھر کو بات برواسانی جب مکہ سے مدینہ بنا نبی کے گھر میں آئی اور جب مکہ سے نبی کے گھر میں آئی تو اس مکہ کی خرچہ کرنے والا کسی کی ایک سر ہر دونوں ساتھ ایک کہ وہ سواری پوری اس کے کتابوں کا کرنے لوگ ہے اور ایک برباد بہت ہی بتا جس کی اسلام دشمن ہے اور کی طرح دل اس کا نام حیرت بن ہے حیرت بن بغیر تاریخ کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے کتاب تو اتنا ادھر آگے اونٹنی کے کھڑا ہو اور اونٹنی کو ہلایا اور اونٹنی کو بنا دیا بات اٹھی رسول اللہ کی دونوں بچیاں چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں کٹارے سے زمین پر گر پڑی بدماش کو بدواش نہیں یہ وائرس کے مقدس ہے اتنا بڑا بدماش ہے کہ جنگ بدل میں جب رسول اللہ نے کچھ دشمنوں نے رسول کو یہ بدوا کی تو یہ وائرس بھی اس کے پاس تھا اور جنگ بدل میں بڑی پوری طرح اس کو جمع کیا کہ نبی بیٹیوں اتنی دشمن پیغمبر علیہ السلام کی ذات سے دشمنی کی وجہ نبی کی بیٹیوں سے دشمنی ہوئی کہ رقیہ نے رسول کا نکاح سب سے پہلے ابو ابلاب کے بیٹے سے اور پیدا سے ہوا تھا اسلام سے پہلے کی بات تھی بات پکی ہو چکی تھی جب اسلام کے لیے شرط نہیں تو اس وقت کی بات تھی رخصتی نہیں ہوئی تھی ابو نے کہا ابو ابولاب سے کہ بیٹیوں کو تلاش کرواؤ اس نے تلاش کروائی یہ احترام کا آستاب ہے کہ دشمن نے نبی کی معصوم بچیوں سے بھی انتظام لینے کی کوشش کی لیکن کدمبر نے بیٹیوں کے دکھ بھی اٹھائے لیکن اللہ کی توحید کا پیغام نہیں ہوا لینے کے بعد فاطمہ کی سارا اپنی امت وفات کا بھی کرنا پڑا اپنے باپ کی کے واسط کو دیکھنا پڑا کہ چہرے سے لہو بہتا ہوا فاطمہ نے دیکھا پاؤں میں لہو بہتا ہوا فاطمہ نے دیکھا سارے کپڑے پورا لوگ تھے فاطمہ نے دیکھا اور فاطمہ کو کہا کبھی اما کو یاد کرتے روتی تھی کبھی اپنے باپ کے مسائل سے روتی تھی لیکن جس وقت مدینہ مراد تھے تو وہاں یہ تھا کہ مسائل کم ہو لیکن جنگے میں ساتم سند رسول اللہ کے ساتھ کی تھی اور فاطمہ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ کے سر اقدت سے آپ کی پیشانی مبارک سے لوہے کا خون چپ گیا ہے اور آپ کے دندان زخمی ہو گئے ہیں دندان شہید ہو گئے ہیں جب آپ کے ہوش ہو گئے تو فاطمہ بھاگی ہوئی آگے آئی اور ساتما سلطانہ نے رسول اللہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنے باپ کا سر اور چہرہ دھونا شروع کیا اور دھوتی ہے فاطمہ اپنے باپ کا چہرہ بھی ہوتی ہے اور راجدار کا سر رو رو کر سکتی ہے اے میرے پاس میں کیا ہے پیغام کے اور پیغام کو کوئی نہیں میرے بھائی ہر کے ساتھ میں کچھ لگتا رہا گمت پندرہ سال کتنی کتنی عمر عمر تھی پندرہ سال اور میں لکھا کہ عمر تیرہ سال ابھی کیسی سال ہر کی ابھی کیمرت کسی سال خاتمہ زہرا کی عمر پندرہ یا تیرہ سال جب آپ کا نکاح نکاح کیسے ہوا بھائی حضور حضرت نام کرواتے ہیں کہ میں نے اپنی کسی بیٹی کا نکاح جبریل کی نہیں کے بغیر نہیں کیا میں نے کسی دوری سے جبریل کی نہیں کے بغیر نہیں کیا میری تمام بیٹیوں کے نکاح اللہ کی نہیں کہیں گے اور خود میرے اپنے نکاح اللہ کی نہیں کہیں گے میرے بھائی جب یہ ہے حضرت رکن ہے حضرت عثمان علی کی خدمت کرتے جب علی کا رکھنا جب یہ بدل جمع جنگ بدل واپس آیا آپ حیران ہو کہ جنگ بدل کا واقعہ رمضان مبارک سے پیش آیا رمضان مبارک دو ہجری رمضان مبارک دو ہندی کو جنٹ کا واقعہ دکھایا اور جب حضور مدینہ میں واپس ہوتے تو واپس پہنچتے ہیں آپ کو خبر گئی کہ روپیہ فون ہو گئی اور قبرستان میں ان سے دفن کیا جا رہا حضور سیدھے قبرستان سے تو حضرت عثمان نے حضرت روپیہ کی قبر سے مٹی آ اور سہن میں روک رہا اٹھائے کہ اللہ رکیا سے میں بھی راضی ہوں تم بھی راضی ہو جاؤ تین چار مہینوں کے بعد تین مہینوں کے بعد ہم میرا اسلام ان میں تو شروع کر سکا جو ہم نے عثمان رحیم سے کر دیا کہ یہ جمین عمل کی وجہ سے اور وہاں کہتے ہیں کہ محرم الحرام محرم حضرت ساتھ میں رضی اللہ تعالیٰ رات کا محرم میں اگر ہے تو میں پاکما کرنا تنگا تن ہوا اس کا آپ تو ان میں محسوس کرتا حضرت عثمان سے بدلا تو ہمیں پاکستوں سے بات کیا گیا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق خاندان نبوت حکومت نے اپنا حصہ کرنے کے لیے حضرت ابو اگر تمہیں مدرس میں تیر یا رسول اللہ برابر بہارا اگر نکاح ہو سکے تو مجھے بڑی خوشی ہو اور وہ کہنا کسی کو نکاح کا پیغام دینا یہ کوئی اور نہیں تھا آج کل کوئی اور ہے آج کل بغیر نکاح سے کوئی کر لے جائے تو کوئی ایپ نہیں اور نکاح کا پیغام کوئی بغیر ہے یہ بات ٹھیک ہے بغیر نکاح کے کوئی آدمی رکھے تو کوئی آدمی ورنہ برامد بڑھائی ہے تو خان نے کرا قوانین بنایا تو کوئی آدمی دوسرے کی زمین کا نکاح نہیں کر سکتا تو مولانا والد نے ایک وزیر کے بارے میں کہا کہ اس وزیر کی دو دن میں تو وزیر کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ پہلی بیوی میری بیوی ہے اور دوسری کتاب میں نے نکاح نہیں لیا اور بغیر نکاح رکھی تو یوں جانے کا پھر پھر پھر ٹھیک ہے کوئی بات تم پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا پھر کوئی قانون لاگو نہیں یعنی نکاح کے نکاح رکھنا اور نکاح کا قرار دینا اس کیا جاتا ہے حالانکہ اسلامی شریعت میں نکاح کا پیغام دینا یہ کوئی ایڈ نہیں چاہتے ہر ایک چیز میں پیغام دے دیا گیا نے انہیں خبر پڑا کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آئے گا وہی ہوگا حضرت عمر فاروق نے بھی میں پیغام دیا اب ہمیں جب دونوں کو کوئی جواب نہ ملا تو دونوں نے کہا کہ ہمیں تو جواب نہیں ملا چلو ہم مل کر علی کے پاس کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ علی تم کسی فاصلہ کا استعمال کرے چلا کہ ہم کے لیے فاروق مال مدینہ ہو بچے میں گلولی میں بیٹھ کر مشورہ کرتے حضرت کہا تھا کہ حضرت علی کو کہیں کہ وہ فارس کا استعمال ہے انہوں نے کہا علی کہاں تو پتا چلا کہ علی <coughs> دھوپ چلانے کے لیے گئے چلاتے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت طلحہ جہاں وہ دھوپ چلانے گئے تھے تین سے گئے اور وہاں جنگل میں بڑھ کے حضرت علی اپنا اونٹ چلا رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے کہا علی ایک بات کر لیا بات یہ ہے کہ تم پاٹنا کا رسول اللہ سے کیوں نہیں مانگ سر نے کہا میں رشتہ کیسے مانگ میرے باپ کو رشتے میں رشتہ کرنے کے بعد فاطمہ کو رکھنے کے لیے ایسا کوئی نہیں شادی کا خرچہ کوئی نہیں ولیمے کا خرچہ کوئی نہیں کیسے رشتہ مانگو تو کسی کے اندر بعد رشتہ تم مانگو شادی کا خرچہ کرنے کے لیے تیار رسول اللہ کے پاس اسی دن آئے اور آپ کہا حالان سنوں گا میں آپ کا مہمان کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں ابو صاحب ہے آپ نے جواب میں یہ بھی سمایا کہ بعد میں بات کریں گے ابو نے گا سب کے لیے جو رسول اللہ نے استعمال کیے وہ یہ تھے لگوں افلح لگوں گا حضرت علی نے یہ باتیں سنی کہ آپ نے آلوم بس علامہ تو آپ بنا چاہ حضرت علی بات آ رہے حضرت عمر بھائی نے پوچھا کیا ہوا فرمایا تم کہتے ہو کیا ہوا میں نے میرا کی بات کی رسول اللہ کا ہمارا پتا ہے وہ ہمارا تھا مجھے پتا نہیں اس کا اپنا رشتہ دینا ہے نہیں دینا ہے تو ہم نے عمر ابو بکر نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو تیرا رشتہ منظور ہو اور ابو بکر اور علی کیوں کہتے ہیں تجھے مبارک ہو ابو بکر عمر نے کیوں کہا تجھے مبارک ہو اس لیے کہ ابو بکر بھی رات بارے میں ہوں بتا عمر بھی رات بارے میں ہوں جن شخص رشتہ مانگنے میں بھی پہل کی رشتے کے لیے دینے میں پہل کی اسے کہا ہے جو علی میں سزا یہ کہتا ہے نبی سے رشتہ مانگو رشتہ مانگ لیا نبی نے رشتہ دے دیا اور اندر نے آگے مسالوں کا مرحلہ اچھا کمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے لیے کوئی چیز ہے اصل یہاں کوئی چیز ہوئی ایک ہرایت اواپ اور جان میں جا رہا ہے جی، یہ آپ دیکھ لو مہینہ کے بعد آ رہا ہے تو تمہارے روم کا آپ ہو رہی مجھے میں کہا ہے تو ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کیا بات ہے کس چیز کی ضرورت پڑی ہے اور ندی نے سڑا جگہ دیکھ دو شاید کافی کو دعوت میں شادی کی بات ہے نکاح کا خرچہ کوئی نہیں اور سامان کا خرچہ کوئی نہیں اور مہر کا خرچہ کوئی نہیں اگر میں سماجی نے پڑھا کہ اس طرح کرو یہ ذرا مجھے دے دو کہ میرے پیسے کیوں ہے میں چار سو اسی درم ادا سال پہلے فاطمہ کی امت دنیا سے گئی ہے کبھی بسم اللہ کا نام آیا ساری لائن تو رو رہی ہے ابھی ان کو تکلیف آئے تو میرا کیا ہوا تو ان نے شرما نے کہا کیا رسول اللہ فاطمہ کے مستقبل کے وقت میں میرے دل میں خیال آیا کہ ایک آج کبھی جانا ہوتی اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کو رخصت کر دیتی جب کبھی جب ان کا نام آیا رسول اللہ رو کرے جب ان میں روتے رہے ابھی نے فرمایا ان میں شرما تجھے نہیں پتا ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا تھا خدیجہ نے سینے سے لگایا تھا ساری دنیا نے مجھے برا کہا تھا خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی ساری دنیا نے محمد کو دھکار دیا تھا اور خدیجہ نے اپنی دولت میرے قدموں پر لگا دی تھی اے اب سلم محمد کبھی کمرا کی وفاؤں کو نہیں براموش کر سکتا مسلمانوں حضرت سات متحد نواز اثر کے بعد حضرت علی کے ساتھ رخصت کر دی گئی ساتھ جانے والی ان میں گئے اور ابو اللہ کے گھر میں پہنچ گئے پیغمبر کے پہلو نے رکھا نبی کے پورب نے رکھا گھر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ گھر لے گئے اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے علی میں نے اپنے سبر کا ٹکڑا جھولی میں رکھا ہے اے علی دیکھنا دیکھنا فاطمہ کا خیال رکھنا اور فاطمہ کو زیادہ سے کہا پاکمان میں نے تیرا نکاح اپنے خاندان کے اس شخص سے کیا ہے کہ جس کا علم پہاڑوں سے مل کر جس کا علم بلندی اور جدید بلند ہے میرے بھائی علیہ السلام باقاعدہ تشریف لائے ایسے موقع پر جب تاٹمنٹ بنا اور حضرت علی گھر کرنا تو علیہ السلام نے ایک اسی دن شادی کی اپنے گھر میں بھی سب بت ہے میرے بھائی اس موقع پر اگر کوئی شخص کو زہرا کی توہین کرے تو وہ کی محبت کا اظہار کر سکتا اگر کوئی ایسے کا کوئی کی معاف کرے تو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے میرے پاس ایک کتاب ہے کتاب نجور یہ میرے پاس کتاب وہ سیاسی کتاب اسی نام سیاسی کتاب جناب نجور اس کتاب کو لکھنے والے کا نام ملا کر اس کتاب کو ایک سو انسی کہے گا یہ بلون کیا ہے یہ بلون یہ کرتا ہے یہ بدماشی کرتا ہے یہ سات مستا اور علی عمر کو گالی دیتا ہے مسلمانوں اتنی بڑی گالی کوئی کسی کو نہیں دے سکتا اتنی کرتا ہے کوئی کسی کو شروع نہیں کر سکتا کتنا مزید دشمن ہو اس مزود میں ایک سو انسی سطح پر جناب کئی جلد میں ملا باقی مدرسی نے کہا یہ فارسی کی کتاب ہے میں ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کئی شرکت فاطمہ اور علی اپنے گھر میں تھے نماز پشا کی کافی دیر بعد رسول اللہ ان کے گھر میں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ اے علی ایک بستر سے لیٹ جاؤ فاطمہ اور علی ایک بستر سے لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد حضور اسلام نے حضرت علی کی تعلق کو سیدھا کیا اور اس کے بعد وہ بلون یہ بلون کہتا ہے کہ حضور نے سمایا علی جب تک میں نہ آؤں کام شروع نہ کرنا مسلمانوں اس تحریر کے بعد میں مان لوں تجیا کا سچ میں کچھ سے کوئی لکھنے والے کا نام ملا کی کر کی ایک سو اناسی کمی یہ ملون کیا ہے یہ ملون یہ کرتا ہے یہ بدماشی کرتا ہے یہ بات نہ سنتا اور علی امراض کو گالی دیتا ہے مسلمانوں اتنی بڑی گالی کوئی کسی کو نہیں دے سکتا اتنی بڑی کتاب کوئی کو تین گر درست نہیں کر سکتا کتنا مرضی دشمن ہو اس مزود نے ایک سو اناسی سفے پر جلال سیل مدرسی نے کہا یہ فارسی کی کتاب ہے میں سب آپ کو سنانا چاہتا ہوں کبھی سفر فاطمہ اور علی اپنے گھر میں تھے نماز عشا کے کافی رہا رسول اللہ ان کے گھر میں گئے اور دھرم نے سنایا اے فاطمہ اے علی ایک بستر سے لیٹ جاؤ سات لوگ علی ایک بستر سے لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد حضور السلام نے حضرت علی کی ٹانگوں کو سیدھا کیا اور اس کے بعد وہ ملون یہ ملون کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا علی جب تک میں نہ آؤں کام شروع نہ کرنا کے بعد شری کشمیا کا بس سے کوئی تعلق ہے میں مان لوں لڑکیا کا شیر خدا سے کوئی تعلق ہے مان علی کا نام لیتا ہے ابو مکن کو گاڑی دینے کے لیے شیلا نام لیتا ہے عمر کو کام کہنے کے لیے اس بدماشی کے بعد یہ وہ بدماشی ہے جو آج پوری دنیا میں کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر سکتا ارے جوان لڑکی ہے آج شادی ہوئی ہے اور حقیقی بات اس کے بعد اس دباس سے اس کے بستر بجا سے یہ لفظ بول سکتا ہے بتاؤ پوری دنیا میں کوئی شخص اس بات کی تعریف نہیں کر سکتا جو اس بدماش نے سمجھو یہ کتاب ایران سے کہاں سے کبھی ایران سے خمینی کے پیسے سے کبھی خمینی کی دولت سے کبھی پوری دنیا میں اسے تقسیم کیا گیا اردو زبان میں کمی فارسی میں کمی عربی میں کمی کئی اور زبانوں میں کمی مسلمانوں میں اپنی مسلحتوں کو دیکھوں یا محمد کی بیٹی کی آبری کو دیکھوں میں اپنی مجبوریوں کو دیکھوں یا عزت کو دیکھوں میں اپنی حکمتوں کو دیکھوں یا محمد کی آبرو کو دیکھوں میری کباب میری عزت میری آبرو میرا وقار ابو مگر عمر کی عزت سے وہ رکھتا ہے اور میری ساری عزت محمد کے پاؤں کی جوتی کے کی توجہ توجہ میری طرف توجہ کرو ٹھہر جاؤ میری طرف توجہ کرو مجھے یہ بتاؤ کہ آج اباج کا نہیں برطانیہ پراشت نہیں کتنی بے حیائی ہے نہ جہاں کا پتا ہے نہ ان کو کسی اور بدماشی کا حق ہے لیکن کوئی دنیا کا یہودی کوئی دنیا کا عیسائی کوئی دنیا کا سکھ کوئی دنیا کا کافر یہ تحریر نہیں کر سکتا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے دماغ کی تعلیم کو سیدھا کرے اور سیدھا کر کے کہے جب تک میں نہ ہوں یہ کام نہ کرنا میری زبان لڑکتی ہے میرا دماغ میں ہو چکا ہے میں پیدا ہونا چاہتا ہوں کہ اس تحریر کے بعد اس بدماشی کے بعد میں کیا کیا زندہ تو کیا زندہ پی مولویوں چوکیوں زمینداروں محمد کی آبروں کو خطرہ تجھے کوئی خطرہ نہیں ابو بکر کی بیٹی کو خطرہ نبی کی بیٹی کو خطا علی کی بیوی کو خطا تجھے کوئی خطرہ نہیں کب اٹھے گا کب جاگے گا کب تک کمن باندھ کر اس کو بچا کہ بھائی کیا بتایا شکریہ ہم خاندان نبوت کے لیے نبی کی بیٹی کے لیے تدمت کے دباؤ کے لیے ان لفظوں کے بعد شیلا کے کو شاخ ہے سیا علی کو مانتا ہے سیا پاپ نما کو مانتا ہے سیا نبی کو مانتا ہے کیسے مانتا ہے اتنی بڑی شکتی والی بات اتنی نظیموں کو کسی کو گالیاں دے اور برماشر یہ ہر تو کبھی کسی کو کری ہے اور پیغمبر کو دیکھو رسول اللہ کو دیکھو وہ نبی جو حیا کا ہے وہ نبی جو حیا کا پہن تھا اس نبی کے بارے میں یہ سب یہ تحریر کیے جائیں کتابیں سب جائیں اس پر کتابیں ہر فاطمہ بلا شیر خدا کی دھنیہ سخاوت کا کیا عالم تھا کیسی سخاوت تھی ایک آدمی نے آپ کا نسل پوچھا کہ چالیس منٹوں پر نکات کتنی ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا نکات میں ایک پور ہو گئے چالیس منٹوں پر لیکن میرے پاس اگر چالیس منٹ ہو تو میں تو سارے خراب کروں اور کیا بات آپ کا رجحان اللہ نے تو کچھ نہیں ہمارے پاس ایک ایسا ہوتا کہ میری کنٹین کلر باتیں ہمیں کچھ نہیں تھا اور دوسرا گھر نہیں تھا کہ ایک چمڑا تھا صبح کو اسی مسلم پر اپنے جانور کو چارا بنا غربت کا یاد پریشانی کا یاد اور حضرت فاطمہ چھٹی پیس تھی چھٹی پیس تھی فاطمہ میں نے فاطمہ سے جانا سادت عورت کوئی دیکھی کہ میں جب گھر میں داخل ہوتا تو دیکھتا فاطمہ چھٹی پیس تھی اللہ کا قرآن عید کے دن حسن حسین نے کہا امی جان ہمارے پاس تو کپڑے کوئی نہیں اب سارے شہر میں لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے کرنی کوئی فاطمہ مزہ کی آنکھوں سے راسو کرا دنیا کا سب سے بڑا سردار تم بات ہے لیکن فاطمہ کے گھر میں بچوں کو کپڑے دینے کے لیے عید کے دن بھی کوئی پیسہ نہیں اور خاص ماسا کے بچوں نے کہا ہم کپڑا کوئی نہیں میں نے تو پیشہ اچھا کپڑا لکھا فاطمہ مسارا مسلم پر سجدہ پر ریت ہو گئی اور اللہ کے سامنے درخواست کی اللہ تیرے سوا خاندان نبوت کے گھر میں آج کوئی مدد کرنے والا نہیں چند مجھے گزرے ایک آدمی نے دروازہ میں اور دروازہ اللہ نے دروازہ کھولا نے کہا نے کچھ کپڑے لایا ہوں جب وہ کپڑا کھولا تو اس کے اندر سے کچھ بڑے خوبصورت کپڑے تھے فاطمہ نتھارا وہ کپڑے لے کر سورندہ کے پاس گئی کہ یار الحال اللہ ابا جان نے دعا مانگی اور یہ کپڑے آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا بھی تمہیں مبارک ہو یہ تو جنت کا اللہ کو کتنی محبت تھی کتنا پیار تھا مسجد کے اندر ندی جاتے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ایک دن پرانا تقریب لائے ہم تقریب لائے فاطمہ تو زیادہ سو رہی ہے اور حضرت حسن جا رہے ہیں حضرت حسن رو رہے ہیں حضرت حسن کے قریب کرم لائے آئے تیار کیا اور محسوس کیا کہ دودھ سے ہوتا ہے بکری دودھ میں خریدی سمندر دودھ دھونے لگے دودھ برتن میں ڈالا اب میں ہوئی ہے ندی نے دودھ دھویا اور دودھ برتن میں جب دودھ آیا تو سمندر نے حسن کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کر ملا دیا اس کو پکی دیتے رہے اور دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں فاطمہ سے مجھے بڑی محبت ہے اور جو اس کے بچے ہیں اس سے بھی بڑی محبت ہے ایک کو کچھ صدیق کے اندر سماج میں تیرا بچہ نہیں اللہ حضرت علی نے سماج کے لیتا ہے صدیق نے کہا تیرا بیٹا نہیں اور ہے حضرت علی نے سوایا میرا بیٹا ہے صدیق نے سوایا تیرا بیٹا ہے تو حضرت علی نے جوڑ جو کہا خدا کی کسم میرا بیٹا ہے تو صدیق نے سمایا یاد رکھو ابن علی یہ ہم لینے کتابوں میں موجود ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی وفات کا سکار فاطمہ سزہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھے اگر کیا ایسا کام ہے تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اسلم فاطمہ الزرا کے کام نے فاطمہ مسکرانے میں اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ فاطمہ اور فاطمہ سے رونے میں تھوڑی دیر پہلے روئی ہے پھر مسکرائی فاطمہ سزہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا عائشہ تیرے والد نے کیا کہا تو حضرت فاطمہ نے سنایا میں اپنے والد کا راز پاس نہیں کروں لیکن جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عائشہ نے سمایا فاطمہ تمہیں رسول اللہ نے نہیں سنایا تھا کہ میرے بات عائشہ کا احترام ضرور کرنا عائشہ کی بات ماننا میں تمہیں اپنی اپنے ماں ہونے کا واسطہ دے کر کہتی ہوں بتا تیرے والد نے تیرے کام میں کیا تو ہم نے سنایا میرے نے میرے کام میں کہا تھا کہ جس بیماری میں میں مبتلا ہوں اسی بیماری میں میں دنیا سے چلا رہا ہوں ہر سال زندگی میں میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتا لیکن اس مرتبہ دو مرتبہ دور اس لیے میرے دل میں یقین ہو چکا ہے کہ میں محمد دنیا سے جانے والا ہوں جب یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے آنکھوں نکلا اور دودھ بھرا آسانی بھی ہوتی ہے میرے خاندان میں سب سے پہلے جو میرے پاس بچے گا وہ تو ہو تو میں اس کا میرے بھائی ہر گاؤں اور ہر آتما کا بڑا گہرا کام بڑا گہرا اس واقعہ کو کتابوں نے ختم کیا ہے کہ ہر آتما اگر آئے گا تو آتما بھی ہوا جس کا مطلب بہت مضبوط نہیں کیا کہ کو کتاب نے بنایا کہ میں نبی کے جنر کا پڑا ہوں میرا نے بنایا آئسہ میں بتایا ساتما مہمان تو بیٹی میں تو بیٹی فاطمہ نے بنایا کہ میں محمد کے دلر کا کپڑا ہوں تو صدیق کے بلر کا کپڑا ہے تو آج کا گیتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاطمہ نے اور باتیں بھی جانتی حضور ابھی نے کہ ہر اور قیامت کے دن اپنے خانوں کے ساتھ میں جائے گی جب قیامت کا دن ہوگا تو انگلی ابھی کے ہاتھ میں ہوگی یہی انگلی مستقبل کے ہاتھ کہ ان کو غسل دینے کا وقت آیا پتا یہ کہتے ہیں کہ انہیں غسل نہیں لیا گیا اس لیے کہ وہ انہوں نے خود غسل کر لیا تھا اور اپنی ان میں احمد بھی کہا تھا غسل نہ دینا لیکن علماء کہتے ہیں کہ غسل دینا شریر عمر ہے اس لیے غسل ساتھ میں کو وفاق کے بعد دیا گیا خوشبو لگائی گئی غسل دیا گیا اور غسل دینے والی عورت کسی کے اسپر کی بیوی اسمر ان کے عمر ہے کسی کی بیوی نے پاسما کی کنار آئی کی کسی کی بیوی نے پاسما کو غسل دیا کسی کی بیوی نے پاسما کا جرازہ کیا کیا اور جب جرازہ تیار کر کے بچے کو نبی میں رکھا گیا تو بچے کو نبی میں سارے صحابہ موجود تھے حضرت ابو مسلم ابھی بیٹی تلندر گھر کی ہے بیوی آپ کی ہے جنازہ آپ پڑھائے تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ شیعہ کی کتاب کشف الحمہ میں مسلمانوں کی کتاب کنز الحمان میں موجود ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ہے جان شیر پیمبر میں فاطمہ کا تھا کیسے پڑھاؤں میرے کانوں میں نبی کا فرمان گونجتا ہے حضور نے سنایا تھا لا یم نبی قومی تین ابار کر نہیں رہو کبھی قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلط کھڑا چنانچہ سٹی کے اندر فاطمہ مشتبہ کا جنازہ آیا بعض علماء نے کہا کہ فاطمہ مشتبہ کا جنازہ حضرت عباس نے پایا بات مار میں اگر نکالا لیکن اور اسی طرح روحائے نہیں بنا کے گھر والے اور چالیس کتابوں میں ہے کہ کو سہارا کروایا کے نے پڑھایا کیوں کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ سلطان وقت اور امیر وقت کے بغیر کوئی شخص مسلم پر نہیں آ سکتا تھا دیکھیے کہ حضرت دیکھیے کہ کے دور میں حضرت عباس افساس ہوئے حضرت حسین موجود تھے حضرت علی موجود تھے لیکن انا حضرت عمر فاروق نے پڑھایا حضرت عثمان کے دور میں حضرت نوفل بن عبد الن جو حضرت عباس کے بھائی ہیں وہ فوت ہوئے ان کا جنازہ حضرت علی نے نہیں پڑھایا ان کا جنازہ عثمان غنی نے پڑھایا تو جو مطلب کا امیر ہو اس کے علاوہ کوئی مسلم پر نہیں آ مجھے بتاؤ شیعہ کا سب سے بڑا کام وہ کہتے دیکھو فاطمہ شاعر رضی اللہ تعالیٰ تھا وہ اندر بارہ سڑک کا حصہ مانگا تو مجھے حصہ دو یہ نبی کا بات ہے سی نے حصہ نہیں کیا فاطمہ ناراض ہو گئی مجھے یہ بتاؤ کہ فاطمہ چاہا ہے اگر حصہ مانگا تھا تو سی کے اندر نے کیا جواب دیا یہ تو بتاؤ اگر حصہ مانگا تھا تو کے اندر نے یہ سوال تھا کہ جتنا بھی مال ہے یہ سڑک کا جو ہے یہ مال شہر کا مال ہے شہر اس مال کو کہتے ہیں کہ جو بیت المال کا حصہ ہے برسن مال کا ہے جو محرد کے آمدنی کے طور پر حاصل ہوتا ہے مال اور وہ مال باشن مال کا اسی بہتر مال کے حق سے وزیر دیے جاتے ہیں اگر فاطمہ اور خاندان حکومت کو اسی مال سے پہلے سے وزیفہ ملتا تھا کیا کہتے ہیں دلی نے حق مانگا ابو اگر نے حق نہیں کیا ابو مگر نے کیا جواب دیا ابو اور محبت نے بتایا فاطمہ میں بالے سبق کا حصہ کیسے دوں اندر نے بتایا تھا کہ ہم جتنے بھی نبی ہیں ہمارا کوئی بھی مال براثر نہیں ہوتا سب کے لوگ بات نبی کے بات ہے نبی چونکہ پوری امت کا بات ہوتا ہے اس لیے اس مال میں پوری امت کا حق ہے وہ بیت المال کا حصہ ہے وہ سب کا ہے اس لیے وہ بات اور وہ بات بیت المال کا حصہ ہے چنا کے ساتھ مت ادارا خبر تو نہیں اور گھر نہیں آئی کوئی ناراضگی نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں تھی وہ مشکل ہے چودہ برسات سے ان کی مسئلہ کو طوفان بنا ہوا ہے کبھی حصہ نہیں ہوا سوال یہ ہے کہ اگر ساتھ مت ادا تھا یہ حصہ بنتا تھا اور حصہ ضروری تھا حصہ واضح تھا تو یہ بتایا جائے کہ نوی انڈیا گورنمنٹ کی اور مجھے تھی ان کو کہاں سے ملتا ان کو بھی کون لیتا اگر ان لوگوں نے حصہ نہیں لیا تو کے ان کی آپ مل جاتی وہ اپنی اما کا حصہ وصول کر لیتی حضرت عمر سے حصہ نہیں لیتی حضرت عمر نے حصہ نہیں لیا تو عثمان غریب سے حصہ نہیں لیتی عثمان نئے غریب میں ہنسا نہیں لیا تو جب حضرت علی خود خلیفہ بنے تو خود وہ حصہ وصول کر کے اپنے بیٹوں کو دے دیتے لیکن اگر حضرت علی المنتقا نے خیر اگر حضرت علی المنتقا نے وہی عمل کیا وہی کام کیا جو سدیل نے کیا کہ سدیل سے وہ مال بیت المال کے حصے میں نے دیا عمر نے بیت المال کو دے دیا عثمان غنی نے بیت المال میں دے دیا اور اگر علی المنتقا نے اسی پر عمل کیا تو سدیل کا کون سا قصور ہے حق بنتا تھا تو حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت علی کے کی میں رہتی اگر علی نے سدیق کا فیصلہ مان لیا تو شیو تم چودہ سرکار سے کیوں پہنچتے ہو یہ کوئی سوال نہیں ایسے بھی سات میں تو ہے نو چلا سٹی رہا سر دھکا گیا تھا جس پر ان کا حامل آ گیا تھا اتنا بڑا اتنا بڑا افسر دھکا گیا تھا تو یہ تو بتاؤ جب ہم ایسا نفرت کے سٹی کے اوپر بیٹھے دو سال تین مہینے دس دن تک بیٹھے رہے یہ بتاؤ تو سنگل کے پیچھے نمازیں پڑی نہیں پڑی اور ساتھ میں کچھ بڑا کٹرا کر میں نے پڑھا ابھی نتیجے پڑھا یا نہیں پڑھا حسین نے پڑھا کہ نہیں پڑھا حسن نے پڑھا کہ نہیں پڑھا یہ تو بتاؤ میری ماں کو کوئی دھکا دے میں تو ساری زندگی اس کی شکل نہ دیکھوں اور دھکا پاسنا کر دیا تھا اور ساری نے بتاوٹ بھی کر دیا تھا دھکا پاسنا کر دیا تھا اصل نے ان دن کے دین کو مسلح پہ کیوں خراب کیا تھا ابھی نے دن کے دین کو مسلح پہ کیوں خراب کیا تھا پھر دو سال تین مہینے کا اسی کے پیچھے کسی کس پر کے پیچھے ابھی اور سر سر نے نماز کیوں پڑی تھی سیو تمہارا نہ پاسنا سے تعلق ہے نہ علی سے تعلق ہے نہ حسین سے تعلق ہے نہ حسن سے تعلق ہے اس لیے کہ پاسنا کا تو حسن دینے والی صدیق کی بیوی فاطمہ کو کفن بنانے والی صدیق کی بیوی فاطمہ کا جنازہ بنانے والا صدیق کے سب تم صدیق کو سو دو گے تو بتاؤ فاطمہ کے جنازے کا کیا بنے گا علی کی نمازوں کا کیا بنے گا حسین کی طرح کا کیا بنے گا تمہارا تعلق نہ صدیق سے ہے نہ علی سے علی اور باپ میں دشمنی کو اجاگر کر کے پوری امت کو اس سگل سے پردہ اٹھانے سے مضبوط کریں مسجد اس کو دیکھو آپ کے کی پابندی کو دیکھو بابری مسجد کا مسئلہ کوئی آپ کا مسئلہ نہیں بابری مسجد کا مسئلہ کوئی آپ کا مسئلہ نہیں یہ سن انیس سو ستاسی سے کرا اور یہ باقی مسجد جو ہے میں اس کی تاریخ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں بتاؤں یہ باقی مسجد پندرہ سو پچیس میں نسیم الدین بابر نے بنایا نسیم الدین اور اٹھارہ سو پچاسی میں ہندوؤں نے دعویٰ کیا کہ اس جگہ پر مسجد بننی چاہیے لوگوں نے کہا کہ یہ مسجد ہماری تاریخی جگہ وہ حاصل گیا لیکن انیس سو چالیس میں جب ملک تقسیم ہوا میں تو اس مسجد کے اندر کے حال میں ہندو نے پتھر جن پر جھگڑا ہوا ستاسی آدمی آئے گئے اور اس کے بعد مسجد کو تالا لگا دیا گیا انیس سو ستاسی میں ہندوؤں کی ایک بڑی متاثر تین نے اس نے پھر مسئلہ اٹھا دیا اس نے کہا کہ جہاں دادی مسجد بنی ہے اس جگہ پر ہمارے رام کی جنم بھومی ہے یعنی ہمارا رام یہاں پیدا ہوا تھا اس لیے اس طرح پر ان کی یادگار بنا دیے یہ مسئلہ اٹھا چار سال گزر گئے ہمارے پانچ سال گزر گئے نواز شریف صاحب دو سال ہو گئے اختلاف پر ہیں پورے ہندوستان میں سینکڑوں آدمی شہید ہو چکے ہیں لیکن ہماری موجودہ حکومت نے کچھ نہیں کیا چاہیے یہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ کسی نسلوں اور سماج کی تعلقات ختم کیے جائیں کرنے چاہیے ان کے ساتھ تجارت ختم کر دینی چاہیے تھی اور پورے اسلام کو ہندوستان کا بالی کاٹ کرنا چاہیے تھا ہندوستان کا معاشی معلومات کیا کرنا چاہیے تھا لیکن ہماری موجودہ حکومت نے جس طرح کشمیر میں اور بوسنیا میں اور اسی طرح افغانستان میں آخری دنوں میں کس طرح دو ہا کیا اسی طرح حکومت نے بابری مسجد کے بارے میں کوئی لاشا مند کیا نہیں کیا اور اب جب ان کو گرا دیا گیا ہے اور اگر دین کا نام لاج کر رہا ہے تو نام عادت کو جوڑ کر اب جناب آ جگہ پر بابری کے المسد نواز لڑا شیل کر کروا رہے ہیں مسلم کی تحریر کرتا ہے شک کی بار صحابہ لال مارک کا بھی خراب ہے دان مارک کا بھی خراب ہے دان مارک کا بھی خراب ہے اور جناب علی اکرن مارک کا بھی خراب ہے لیکن نظر وہ تیرے گند کا بھی خراب ہے مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ دو سال پہلے کے شریف کا بھائی لاتا ہے بچوں کو بھیا اور تعلیم دو اب کے خلاف چلانے کا تھا اس وقت تو تم شریعت دن کے لیے ہمیں کیسے جتنا چلا اور جب تم کچھ بھی پائے تو شریعت دن سارے کا بولنا بھی آ گیا تم سے بڑا کون ہے یاد رکھو بابا نہ نواز شریف کو برداشت کرے گی نہ بیوی کو برداشت کرے گی نہ بیوے کو برداشت کرے گی اس لیے کہ سابق نقلی کو پیپلس پارٹی کے چندے پر سوار ہو کر اختلاف بڑھانے کی ہے چاہیے اجازت تاریخ ہندو مسالے کا دس نہ بھی تمہارے پاس ہو اور سپاہی آباد کا روز جائے مہر دن جی ان شاء اللہ یہ اسلام کے نام سے بنا ہے یہاں شریعت چلے گی تو محمد چلے گی ان شاء اللہ اور یہ جو شناختی کار کا مسئلہ ہمیں حیرانی ہے کہ عیسائیوں کو بتایا تکلیف ہے وہاں ادب کا کھانا پاسپورٹ کون وہاں لکھتے ہیں کہ کرنے شناختی کارڈ کا اب فارم وہاں کھانا موجود ہے دو فارم وہاں کھانا موجود ہے ہاں فارم وہاں کھانا موجود ہے لیکن ان کی اپنی قدر کا کام کریں آسل کا خانہ کا کھانا اور جب الیکشن ہوا ان کا انتخاب منظور ہوا کہ عیسائیوں کے لیے نیا نظرمانا پڑے گا اس وقت بھی بات میں ان کا کھانا موجود بعد میں کہا بھی اپنے آپ کو عیسائی کرتے دیں گے اور جب شنابتی کار میں کیا جائے تو کہتے ہیں ہم ہڑتال کریں گے ٹھیک ہے تو اگر کھانا خالی ہے نا ان شاء اللہ اگر کسی بات نہ آئے تو اور بھی بات جائیں گے ٹھیک ہے نا میرا کھانا خالی ہے کہاں جانا اور دن تقریب کاج کامیاب لو کلو بیٹھ کر دوڑی لو سامنے سو رشتے دار نے کہا کہ کھانا ہم سینے مجھے نہیں کرتے ایک سال پہلے میں گلی مزدور نہیں تھا میں نے کہا تم پہلے تمہیں پتا ہے کس کے بعد تم سیا کا کھانا بھی بنا دو میں نے کہا بالکل تمہارا خیال ٹھیک ہے اور سواشن کار کو آپ بہت آمدنی بنا رہے ہیں ہندو وہ بندے ہوں گے جڑے نے کا کھانا کھا لیا ہے ان شاء اللہ پڑھ رہے آپ وہ نہیں بن رہے ہیں صبح کاروبار کا آپ کو آئے گا آپ کبھی کھارا کا ساتھ دو گے دنیا میں ساتھ دو گے اپنی اپنی مستیوں میں دور بناؤ گے سب کو لکھاؤ گے تھوڑا مطلب بنائیں گے سب کو نکالیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں گے اور علماء کرام کے آڈیو ویڈیو بیانات ملنے کا پتا جامع مسجد صدیق اتلا ناگن چرنگی مارک Karachi phone number zero three double two three one eight triple nine seven news ہمارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت بھی موجود ہے